مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ان کی کہاوت اس اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ جلائی فلما اضاءت ما حوله پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا اس کے ارد گرد کو اور اس کا ارد گرد جگمگا اٹھا ذہب اللہ اللہ لے گیا ان کی روشنی کو وترکہم فی ظلمات اور ان کو چھوڑ دیا اندھیریوں میں لا یبصرون ان کو سوجتا نہیں منافقین کے عیب بیان کیے گئے اب اللہ تبارک و تعالی نے سمجھانے کے لیے ایک کہاوت جو ہے وہ بیان فرمائی کہاوت سے بھی اور مثال سے بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے جو لوگ عقل و فہم رکھتے ہیں ان کو تو دلیل سے سمجھایا جاتا ہے لیکن جو عقل و فرقرت اور فہم و فراست نہ رکھتے ہوں تو ایسے لوگوں کو مثال سے سمجھایا جاتا ہے تو یہاں منافقین کی حالت کو ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے فرمایا کہ ان منافقین کی حالت اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ چلائی اور اس آگ سے جب ماحول اس کا ارد گرد روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گیا اور بالکل ان کی روشنی ختم کر دی وطالکوں ظلمات اور ان کو اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ وہ بھٹکتے ہیں اور ان کو نظر نہیں آتا ہے ان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو جو خوش نصیب تھے وہ ان پر ایمان لے آئے اور ایمان پر قائم رہے اور کچھ ایسے بھی ہوئے کہ جو بظاہر ایمان لائے اور دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دل سے تو ایمان قبول نہیں کیا اور صرف زبان سے جو ہے وہ اظہار کر دیا ایمان کا تو یہ منافق تھے اور ان منافقوں کی اس حالت کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مثال کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور سمجھایا ہے کہ یہ منافق اور ان کی حالت ان لوگوں کی طرح ہے کہ جو جنگل میں چلے گئے اندھیرے جنگل میں پہنچ گئے اور انہوں نے جو ہے اپنے پاس آگ جلائی تاکہ جو ہے وہ درندوں سے محفوظ رہے اور اس طرح سے وہ گرمی بھی حاصل کریں اور اندھیروں میں ان کو روشنی مل جائے تو اس طرح سے انہوں نے آگ جو ہے وہ روشن کر کی اور جب روشنی ہو گئی خوب اچھی طریقے سے تو اب وہ مطمئن ہو گئے اب ان کو کوئی خوف نہیں رہا اور اندھیرے سے یہ نکل آئے ہیں اور پھر اچانک ان کی اس آگ کی روشنی کو ختم کر دیا جاتا ہے آگ جو ہے ان کی بجھا دی جاتی ہے اور بالکل جو ہے پھر یہ اندھیروں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کو بالکل کچھ نظر نہیں آتا اور آگ بھی بالکل اس طرح سے ختم ہو جاتی ہے کہ اس کی کوئی چنگاری اس کا کوئی شولہ جو ہے نہیں بچتا ہے کہ اگر شولہ یا چنگاری بچی ہوئی ہو تو ان کو امید ہو سکتی ہے کہ چلو پھر دوبارہ آگ جلا لی جائے گی آگ روشن کر لی جائے گی لیکن ان کا معاملہ ایسا ہوا کہ بالکل کوئی چنگاری اور کوئی شعلہ جو ہے وہ بچا نہیں اور پھر جو ہے یہ اندھیروں میں بالکل جو ہے وہ اندھیروں میں مبتلا ہو گئے تو منافقین کا بھی بالکل یہی حال ہے کہ انہوں نے ظاہری طور پر مسلمانوں کے خوف سے مسلمانوں کے سامنے جو ہے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا اور اس طرح سے جو ہے گویا کہ انہوں نے آگ روشن کر لی اور روشنی ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے زبان سے کلمہ پڑھ لینے کے حوالے سے ان پر احکام بھی وہی جو ہے ان کو ہوتا کہ طور پر جو مسلمان کے احکام ہوتے ہیں وہی احکام ان کے بھی جو ہے وہ ظاہر ہوئے ان پر بھی وہی احکام جاری ہوئے تو اس طرح سے ان کو جو ہے اس اس کا فائدہ ہوا اور پھر اس کے بعد عالم یہ ہوا ان کا کہ انہوں نے چونکہ دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور صرف زبان سے جو ہے کلمہ پڑھا تھا تو اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس روشنی کو اور اس کی ان کی جو ہے وہ اس جو ہے وہ سوچ کو بالکل ختم کر دیا اور اس طرح سے کہ بظاہر تو ان پر دنیا کے احکام چاری ہو گئے لیکن یہ خوش ہو گئے کہ ہم نے بظاہر کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو بچا دیا اور ہم جو ہیں وہ دنیا میں رہ کر جس طرح سے نفع حاصل کر رہے ہیں فائدے حاصل کر رہے ہیں کہ ادھر مسلمانوں سے بھی ملے ہوئے ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو جس طرح سے دنیا میں کام چل رہا ہے اسی طرح سے آخرت میں بھی ہم کام چلا لیں گے اس خوش فہمی میں یہ جناب مبتلا ہو گئے اور مطمئن ہو کر جو ہے جناب بیٹھ گئے اب اچانک ان پر موت تاری تاری ہو ہو گئی جب یہ موت گئی تو ان ان کی اب آنکھ کھلی اور کو پتہ چلا کہ جو کچھ انہوں نے سوچا تھا وہ محض جو ہے وہ خواب و خیال تھا اور جو کچھ یہ سمجھ رہے تھے اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی تو اس طرح سے جب ان پر موت تاری ہو گئی تو ان کو جو ہے ساری باتیں معلوم ہو گئی کہ ان کا یہ کہنا ان کا یہ سمجھنا بالکل جو ہے لایانی تھا فضول تھا اور ایک خیال تھا اور جو کچھ بھی کہہ رہے تھے سن رہے تھے یہ سب کچھ جو ہے افسانہ تھا تو اس طرح سے گویا کہ ان کی یہ آگ ختم ہو گئی اب مرنے کے بعد تو دوبارہ آنا نہیں ہے ان کو تو جس طرح سے کہ جو ہے یعنی آگ جو ہے وہ جل رہی تھی اور انہوں نے بظاہر مسلمانوں کے خوف سے کلمہ پڑھ لیا تھا اور پھر جو ہے ان پر موت تالی ہو گئی اور اس طرح سے جو ہے یہ محروم ہو گئے اب دوبارہ دنیا میں آنا نہیں تو اس طرح سے جو ہے یہ بالکل خائب و خاصر ہو کر رہ گئے اور ان کا کیا سوچا اور انہوں نے جو کچھ منصوبے بنائے تھے وہ سب کے سب جو ہے ملجا میٹ ہو کر رہ گئے اور اب یہ اندھیریوں میں بھٹکتے ہیں تو فی ظلمات ان یعنی یہ منافق اندھیریوں میں ہیں جسے پتا چلا کہ منافق صرف اندھیرے میں نہیں ہے بلکہ بہت سی اندھیریوں میں اور بہت سی اندھیریاں اس طرح سے جمع ہو گئی یعنی بہت سارے اندھیرے ان کے پاس جمع ہو گئے اور یہ بہت سی اندھیریوں میں مبتلا ہو گئے کہ ایک تو یعنی منافقت کی اندھیری ایک جو ہے مسلمانوں کو دھوکہ اور فریب دینے کی اندھیری اور جھوٹ بولنے کی اندھیری تو کئی طرح کی اندھیریوں میں یہ مبتلا ہو گئے اس لیے فرمایا کہ فی ظلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اندھیریوں میں چھوڑ دیا اب یہ اتنی ساری اندھیریوں میں مبتلا ہے کہ لا سرون ان کو کچھ سوجھتا ہی نہیں ہے ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے تو نظر کیسے آئے ہاں، اندھیرا تو ایک ہی قسم کا بہت ہوتا ہے لیکن جہاں بہت سارے اندھیرے ہو جائیں تو وہاں تو بالکل کچھ سجاغ ہی نہیں دیتا ہے تو اور یہ اس طرح سے اندھیریوں میں بھٹک رہے ہیں یہ منافقین کا حال ہے تو پتہ ہی چلا کہ نام و نمود کے لیے اگر کوئی نیکی کی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نام و نمود کے لیے اگر نماز بھی پڑھی جائے اور روزہ بھی رکھا جائے جیسے کہ یہ منافقین نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے لیکن یہ سارا ان کا دنیا تھا یہ بالکل ان کی دنیا تھی لیکن اگر جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جائے بھلے جو ہے وہ دنیا ہی کے بظاہر کام کاج کیوں نہ ہو بظاہر دنیا کے کتنے ہی وہ دھندے کیوں نہ ہوں لیکن اگر وہ اس لیے کیے جاتے ہیں یعنی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان پر عمل درامد کیا جائے اور وہ انجام دیے جائیں تو یہ دنیا کا دھندا بھی دین ہو جاتا ہے تو بذات یعنی نیک اعمال اور نیک افعال اگر اس میں خلوص نیت نہیں ہے تو وہ سارا کا سارا جو ہے وہ دنیا کہلائے گا یہ سارے کے سارے بیکار ہیں تو یوں سمجھ لیں آپ کہ نیک اعمال جو ہیں وہ غالب ہیں ایک یعنی جسم کی حیثیت سے لیں اور نیت کا خالص ہونا خلوص نیت جو ہے یہ ان کے لیے قلب ہے تو نیک اعمال خالص اور خلوص نیت جو ہے یہ ہے قلب تو جب تک جسم میں دل نہ ہو تو جسم جو ہے بالکل بیکار ہے تو اسی طرح سے اعمال میں اگر خلوص نیت شامل حال نہ ہو تو یہ اعمال بالکل بیکار ہے تو جس طرح سے کہ کی اب یہ عمل تو کرتے تھے نماز پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے اس طرح اور بھی بہت سے بظاہر نیک امال کرتے تھے لیکن چونکہ ان میں خلوص نہیں تھا اس لیے جو ہے وہ بالکل بیکار تھے تو اگر اس طرح نیک کا ان کے ساتھ خلوص نیت بھی شامل ہو جائے تو پھر یہ نیک بنیں گے اور خیر پر مبنی ہو جائیں گے اور اگر نیت میں خلوص نہ ہو بغیر نیت کے خلوص کے لیے کام انجام دیے جائیں گے تو ان کی کوئی وقت نہیں ہوگی بالکل رائے گا جائیں گے جس طرح سے منافع کہ ان کے یہ سارے اعمال بالکل کہ انہوں نے محض جو ہے صرف جو دکھلاوے کے لیے نام و نمود کے لیے دنیا کمانے کے لیے دنیا حاصل کرنے کے لیے کیے تو خلوص نیت تو تھی نہیں رضاء راہی تو تھی نہیں للہیت تھی ہی نہیں تو اس لیے سارے کے سارے جو ہے بالکل اکارت اور بالکل بیکار اور ہوا منصورہ جو ہے وہ ہو کر رہ گئے کہ اللہ کے یہاں ایسے عملوں کا کوئی مقام نہیں ایسے اعمال کا کوئی سلا نہیں کوئی جو ہے وہ انعام اور اکرام نہیں ان اعمال کا سلا اللہ کے یہاں جو انشاءاللہ حاصل ہوگا کہ جو خلوص نیت پر کیے جائیں گے جن میں خلوص نیت ہوگی وہی جو ہے اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہوں گے اور ان کا سلا بھی ملے گا اللہ و تعالی ہم سب کو خلوص نیت عطا فرمائے فرمائیں الحمد للہ